السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور زیرو فائیو چار سو پانچ ایک حدیث سنیے پھر مختصر اس کی تشریح سن لیجئے قیامت کے دن متکبر لوگ بڑے تکبر کرنے والے گھمن کرنے والے اترانے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں قیامت کے دن تکبر کرنے والے لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں جمع کیے جائیں گے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے اوپر ہوگی انہیں جہنم کے جیل خانے میں ڈالا جائے گا اور بھڑکتی سرو پر شعلے مارے گی انہیں جہنمیوں کا لہو پیپ اور پاخانہ پیشاب پلایا جائے گا یہ حدیث بکھر موتی جلد چار صفحہ 189 پر ہے اور اوپر کا حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد چار صفحہ 474 اس کے لیے دنیا میں تکبر سے بچیے کوئی بڑائی نہیں بڑائی اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر کوئی چوک ہو جائے تو معافی مانگ لیجئے اس کے متعلق ایک نصیحت یاد کر لیجئے نصیحت دھیان سے سنیے جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویل ڈھونڈنے لگا وہ برباد ہو گیا خدا کے نزدیک اصل برائی غلطی کرنا نہیں ہے بلکہ غلطی پر قائم رہنا ہے جو آدمی غلطی کرنے کے بعد اس کی تعویلیں ڈھونڈنے لگے وہ برباد ہو جاتا ہے اور جو شخص غلطی کا اقرار کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ خدا کے نزدیک قابل معافی ٹھہرتا ہے غلطی کرنے کے بعد آدمی ہمیشہ دو امکانات کے درمیان ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے دوسرا یہ کہ وہ ڈٹھائی کرنے لگے ضد کرنے لگے اکڑنے لگے تکبر کرنے لگے جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کے اندر توازو پیدا ہو جاتی ہے وہ دوبارہ خدا کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے اس کے برعکس جو شخص ڈٹھائی کا طریقہ اختیار کرے تکبر کا طریقہ اختیار کرے بڑائی کا طریقہ اختیار کرے وہ گویا خدا کے غضب کے راستے پر چل پڑا وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں کرے گا ایک غلطی کو نبھانے کے لیے وہ دوسری بہت سی غلطیاں کرتا چلا جائے گا پہلے شخص کے لیے خدا کی رحمت ہے اور دوسرے شخص کے لیے خدا کی سزا ہے اور جو سزا میں نے مستد احمد کی روایت کے ذریعے سے بیان کر دی ہے یہ سزا یہ زبردست سزا ہے اس لیے تکبر سے بچیے کوئی بھی اپنے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اگر ہم خوبصورت ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی ہے مال ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے علم ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے زمینیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں دکان چل رہی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے صحت ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے ساری کے ساری اللہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اس لیے تکبر کے جملے سے بھی بچیے اور تکبر کرنے سے بھی بچیے اللہ تعالی تکبر کے جملے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے آمین آمین ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیجئے ربنا حب لنا من ازواجنا جینا بدریاتینا قرۃ اعین بجالنا لل مبتقین اے ہمارے پیارے رب میں اس کا مختصر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں پورا ترجمہ نہیں کر رہا ترجمہ تو آئے گا انشاءاللہ اللہ کے اندر پورا کے پورا جو ہمارا ریاض القرآن کا ترجمہ ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ لیکن یہ دعا روزانہ مانگتے رہی یہ جو میں نے پڑھائی یہ قرآن کی دعا ہے اس سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی دیندار پیدا ہوں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی اچھے صلاح پیدا ہوں گے متکبر پیدا نہیں ہوں گے ہاں تکبر یہ بہت خراب چیز ہے بس اب ترجمہ جو ہے وہ امیجز میں آ جائے گا انشاءاللہ اس میں آپ پڑھ لینا اللہ تعالیٰ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول کرے دعوت کے کام کے لیے قبول کرے اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر للہ رب العالمین